حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آتا اور میں وہ کچھ سنتا ہوں جو تمہیں سنائی نہیں دیتا آسمان چرچراتا ہے اور اس کا حق ہے کہ چرچرائے اس میں چار انگلیوں کی جگہ بھی خالی نہیں مگر بلکہ ہر جگہ کوئی نہ کوئی فرشتہ اپنی پیشانی رکھے ہوئے اللہ کو سجدہ کر رہا ہے قسم ہے اللہ کی اگر تمہیں وہ کچھ معلوم ہو جائے جو مجھے معلوم ہے تو تم تھوڑا ہنسو اور زیادہ رو اور بستروں پر عورتوں سے لطف اندوز نہ ہو سکو اور تم با آواز بلند اللہ سے فریاد کرتے ہوئے میدانوں میں نکل جاؤ قسم ہے اللہ کی میرا جی چاہتا ہے کاش میں ایک درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر چار ہزار ایک سو نبے